آج تو پاکستان میں صدیق کے اکبر پر بھی انگلیاں اٹھ گئی صحابہ کو بھی نہیں بخشا گیا رسول اللہ کو بھی نہیں بخشا گیا مگر ہمیں صدیق کے اکبر سے عقیدت ہے محبت ہے وہ ہمارا پیر ہے ہمارا مرشد ہے ہمارا کمانڈر ہے ہم اسے دیکھتے ہیں اس کا جسم جناب رسول اللہ سے پتھر لیے پہرا دے رہا تھا عریش پہ کھڑا ہوا تھا ہم اسے دیکھتے ہیں وہ ہر میدان میں اللہ کے نبی کی ڈھال بنا ہوا ہوتا تھا ہم حضرت صدیق کے اکبر کو دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کا جنازہ سامنے رکھا ساری قوم لرس گئی کہ نبی چلے گئے مگر صدیق پھر بھی نبی سے جڑا رہا نبی دفن ہو گئے صدیق نبی سے جڑے رہے مسجد نبی کا ممبر خالی ہوا صدیق نے اس ممبر کو سنبھال لیا دنیا میں کفر پھیلنے لگا استداد پھیلنے لگا صحابہ نے کہا صدیق اکبر کس کس سے لڑو گے کہا سب سے لڑوں گا دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جو رب کا دشمن رسول کا دشمن نظر آئے گا لڑوں گا جہاں دین میں کمی کی جائے گی میں اس کمی کرنے والے کے ہاتھ کاٹوں گا